حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ کلام سنانا چاہیے میں انکار نہیں کر سکتا ہوں اور حضرت حکم کی تعمیل میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور اس امید سے کہ انشاءاللہ حضرت کی حکم کی تعمیل کروں گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کامل شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور ویسے بھی اس وقت چونکہ گلا صحیح نہیں ہے میرا سہارا تو اللہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سہارے پر میں اسی کی مناسبت سے یہ میرے شیخ کی کا کلام پڑھتا ہوں میری موج غم بے سہارا نہیں انشاءاللہ اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ بسم اللہ سوا <clears throat> تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے کوئی کشتی غم کہنا نا خدا بھی کوئی کشتی غم کہنا نا خدا بھی میری موج غم بے سہارا نہیں ہے سوا تیرے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 of benefit essentially to myself and to all of us. Why do we attend and come to such gatherings, going to the majalis, the gatherings of advice of our pious elders, the numerous avenues to prove this. On one occasion, our beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam came upon a gathering of Sahaba radiallahu anhu majma'een, congregated in the Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wasallam. And the beauty of a masjid is what the amal and the actions that takes place in that masjid. The more the various gatherings of goodness, the more the beauty of that masjid becomes enhanced. So there was a group of Sahaba radiallahu anhu majma'een Rasulullah sallallahu came and sat with them and asked them, for what purpose have they congregated? They said, we are praising and glorifying Allah Ta'ala. We are reciting tasbih, tahmid. We are doing the dhikr of Allah Ta'ala, inspired by the fact that we are doing so in thanks, in showing gratitude to Allah, that Allah has guided us towards Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked them to reconfirm that, are you sure you are sitting here only for that reason and nothing else? Take a qasam in that name, in, in, in that regard. They said, Allahu ma ajlasana The only reason that we are sitting is for that purpose. Remembering, praising, glorifying Allah that for the fact that Allah has guided us towards Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I did not ask you to take a qasam or reconfirm what you had said the first time because I doubted that you may be telling an untruth. But just to absolutely verify, because the glad tidings are immense, it is magnanimous, because Jibril alayhi salatu wasalam has just informed me that at this very moment, Allah Ta'ala yubahi bikum malaikatahu. Allah Ta'ala is boasting by your means to the angels. In other words, to say that look how great my servants are. What a great action they are involved in. And this is in praising Allah Ta'ala for hidayat and guidance to Islam. So one of the reasons for attending these majalis of gatherings of dhikr as a token of shukr to Allah Ta'ala for Islam, but taking it further, we see that our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the most loftiest, the most beloved in the entire creation of Allah Ta'ala, is asked to sit, though Rasul Sallallahu Alaihi is far more superior to all the creation put together, but to sit for those few moments to those who are engaged in such a valuable, in such a noble action. Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam, great Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the ulul azm, one of the special anbiya alayhi salatu wasalam, whose mention is extensively made in the Quran Kareem, even Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam for the purposes of learning some aspects of a specific branch of dini knowledge, is commanded by Allah Ta'ala to be in the company of Hadrat Khidr alayhi salatu wasalam, to request with absolute humility to be in his companionship. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا I seek your permission humbly to be with you so that I may learn and benefit from some of the knowledge which Allah has blessed you with. So once again, the encouragement to be in the company of those who have some form of goodness. We also know that just as there are apparent physical ailments and sicknesses, there is heart attack, there is cancer, there is blood sugar disorders. So for that we refer and go to the specialists, take their opinion. So similarly, there are many, many spiritual maladies and ailments of the inner self, and its rectification and cleansing is known as a tazkiyah, and for that also we refer to the spiritual specialists and physicians and doctors. And that is one of the main reasons that just as physical ailments and sicknesses can cause a person great harm, great grief, even leading to a person's life being expired, so similarly, spiritual maladies of the inner self, that is pride, that is doing things for name and fame and show, that is arrogance, that is hatred, that is malice, that is jealousy, there are condescending feelings towards others, and so many to mention but a few, these are such spiritual maladies that undoubtedly are far more detrimental to a person than the worst of physical sicknesses. A physical sickness, the worst that can happen is that a person loses one's life, but even in that we know that is good. If one exercises sabr, then that is forever and ever the fruits of those sabr that one will reap in the hereafter. But a person who leaves this world with these spiritual and the inner sicknesses intact, then that is heavy baggage that a person is carrying into the akhirah. And so the objective is to come to those who have had the honor of being in the company of their pious predecessors, sitting with humility, having the spiritual ailments rectified, being trained into how to guide people like us who have these weaknesses, so that little by little, inshallah, it can go some way in eradicating these many spiritual diseases from ourselves, as well as enhancing us in good qualities, bringing alive ikhlas, the love of Allah subhanahu wa ta'ala, humility, compassion for the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, thinking of everybody else as better than myself. We find that Luqman radiallahu ta'ala many, many of his advices that is imparted to his son within the verses of Quran Kareem, wherein he is advising, tendering very, very important advices to his son. And this is the personality whom Allah had granted great depth in wisdom. And amongst his advices, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ Where Allah Ta'ala says that follow the pathway of those who have turned to me in repentance. Clear-cut evidence of being in the company of those who have turned to Allah subhanahu wa ta'ala, those who have become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. He advises his son, amongst the very pertinent advices that we find so many, are linked to being in the company of the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, by way of example to his son, that sit with extreme humility in the company of the pious ulama and scholars, for indeed, Allah subhanahu wa ta'ala brings alive a dead heart by the words of wisdom, just as a dead tract of land is brought alive by abundant and beneficial rains. After that rain, it comes alive, sprouting and growing many, many kinds of goodnesses and that which is of benefit to humanity, such as the impact of sitting in the company of the pious that Allah Ta'ala brings alive dead hearts, brings it alive to the recognition, the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. We find Sahaba radiallahu majma'in, the beloved companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they possessed many, many outstanding noble qualities. They could have been named by each of those. There were those who strived selflessly in the path of Allah Ta'ala. There are those who sacrificed everything for the deen of Islam. They had spent most generously for the cause of Islam. They had gone to great lengths in learning and teaching the knowledge of deen. They had gone to great lengths in proficiency in the tilawat of Quranic Kareem. So they have many, many outstanding qualities by which they could have been named, but the one quality that distinguishes them and is the most salient and most superior feature that they enjoy, suhbah, the companionship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and therefore as a fraternity they are given the name Sahaba radiallahu anhu for they were blessed and honored to be, to be in the company, to have the suhbah, the companionship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The hadith guides us very, very beautifully that if you have choices, if you have the choice of being in bad company or being alone in solitude, then being alone in solitude is better than being in bad company. Or just as good company has very, very positive, great benefits we learn in the hadith of Rasulullah a beautiful simile is given, the effects of being in the company of the pious and the good. Our beloved Rasulullah says, like going to a shop that sells either fragrance and perfume, then you will derive various forms of benefit according to how much you want to take. The least, the minimum is that for those few minutes which you are in that shop, you will get the benefit of the beautiful fragrances. Taking it a step further, the shopkeeper, the perfume seller may uh, generously give you a few droplets. It will last you for a short time, a few hours, maybe a day. And best of all is that you purchase an itar that will then last you for years and years to come so similar is the company of the pious, with what niyyah and intention we come, is the amount that we will take benefit from inshallah, knowing that, saying to myself that I am the worst of people, I have the most amount of spiritual maladies, I more than anybody else in need of Islam, the rectification of my inner self, and if we come with this open cup inshallah, Allah Ta'ala will benefit us tremendously, that Luqman radiallahu anh also alludes to another benefit of being in the company of the pious, where he says, O my beloved son, hold steadfastly to the company of the pious, for the minimum, the least that can happen is that you are in their company at that moment because of the inner goodness, because of the good character, the good qualities. Allah Ta'ala's mercies descend upon them and on account of your being in close proximity to them, the minimum you will take is, you know, there are many other benefits we can learn from the akhlaq, from the character, from the knowledge, from the love for the sunnah of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. But the minimum benefit you will take is that when Allah's mercy descends upon them on account of your being in close proximity, those mercies will enshroud you as well. So, so many benefits, just as on the other hand, being in bad company has detrimental, absolutely detrimental effects. Allah Ta'ala says, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ On the day of Qiyamah, all forms of friendship, of bondage, of association with one another, all of it will terminate, will translate into enmity towards one another, except that relationship, that friendship, that companionship that is based on taqwa, that is based on taking a person closer to Allah subhanahu wa ta'ala as we are guided by Rasulullah sallallahu alayhi wa as to what kind of companionship to search for, the search for the company of that person whose mere sight inspires you to remember Allah subhanahu wa ta'ala, whose speech and increases your knowledge of deen and whose actions remind you of the akhirah. His actions remind you that we are not here to live forever and ever. There is a greater life, a greater purpose for which we are striving So hold steadfastly to the company of that person whose mere sight inspires you to remember Allah Ta'ala, whose actions remind you of the akhirah, and whose wisdom and, and words of knowledge increases you in your beneficial knowledge. May Allah Ta'ala give us the tawfiq, the ability inshallah to continuously have the honor, to have the opportunity and the guidance, to be in the company of our pious mashayikh as, as Mufti Saab is, وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا to hold steadfastly to such company and to continuously take the benefit. And may Allah subhanahu wa ta'ala uh, give us tremendous benefit and reward, one and all inshallah, who have made any kind of effort towards the establishment of these majalis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. بسم الله الرحمن الرحيم فی جی سے ہمارے ایک مہمان حضرت مولانا خالد صاحب آئے ہیں جنہوں نے فارغ ہونے کے بعد کراچی سے فارغ ہونے کے بعد وہاں مدرسہ قائم کیا ماشاء اللہ وہ مدرسہ چل رہا ہے فیجی اور نیوزی لینڈ کے حالات آپ کو سنائیں گے کہ شروع میں اور ابتدا میں وہاں دین حالات کتنے کمزور تھے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنا مسلمان اور کافر میں فرق کرنا مشکل تھا اور اب الحمد للہ علماء کرام کی محنت سے تبلیغی جماعت کے محنت سے اور دوسری محنتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کی فضا کو تبدیل فرمایا تو ان سے درخواست ہے کہ وہ وہاں کی کارگزاری اور حالات بھی سنا دے اور نصیحت بھی فرما دے اس کے بعد میں کچھ کلمات عرض کروں گا بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم محمد آل محمد میرے عزیز و دوستو حضرت مفتی صاحب نے مجھے فیجی اور نیوزی لینڈ کے کچھ کارگزاری سنانے کا یہ جو موقع دیا ہے میں اپنے لیے بہت شہادت مندی اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ایسے مجلس کے اندر مجھے فی جی کے چند حالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا گیا فی جی مشرق بعید کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو 360 چھوٹے چھوٹے جزیروں کے اندر مشتمل ہے جن میں دو جزیرے جو بڑے ہیں جس میں اکثر لوگ آباد ہیں اور وہاں مسلمانوں کی جو تعداد اس وقت ہے وہ کل ملا کر ففٹی فائیو تھاؤزینڈ ہے اور ٹوٹل آبادی جو ہے نائن ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ہے پورے ملک کے اندر جب برٹش گورنمنٹ تھی اس وقت انڈیا کے اندر تو وہاں سے لوگوں کو گنے کی کاشتکاری کرنے کے لیے اور ریلوے جو پٹری بچھانے کے لیے ابھی سے تقریباً ٹو ہنڈریڈ ایئرس پہلے کی بات ہے وہاں سے لے کر گئے تھے تو اس لیے ہندوستان سے جو علاقہ ہے یو پی وہاں کے اکثر لوگ تھے جو فیری میں جا کر کام کرنے لگے اور گنے کی جو ہے کھیتی ہے یہ سارے چیزیں کرنے لگے اور وہیں آباد ہو گئے اس سے پہلے وہاں مقامی لوگ آباد تھے اور یہ جو لوگ ہندوستان سے گئے تھے ہمارے پردادا وغیرہ وہاں جا کر کام کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے سارا چیز تو ان کے پاس تھا نہیں دینداریت تھی نہیں اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ حضرت مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز سے ایک جماعت کو تشکیل کی جو زمبیا کی جماعت تھی نائنٹین سکسٹی نائن کے اندر پہلی جماعت جو فیجی گئی اس جماعت نے تقریباً آٹھ مہینے تک وہاں کام کیا اور یوں سمجھو کہ اس فی جی کے لیے وہاں کے لوگ کچھ جانتے نہیں تھے جیسے صاحب نے بتایا کہ اس وقت نہ حلال نہ حرام جائز و ناجائز کی کچھ بھی نہیں پتا تھا اس جماعت میں سے اب تو کوئی ساتھی رہ نہیں گیا ہے لیکن اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ بہت محنت کی ان کی محنت کے نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی اس وقت فیجی کے اندر تقریباً تین سو مسجدیں ہیں اور اللہ کے شکر ہے دو بڑے دارالعلوم ہیں اور چار ایسے ہیں جو نیچے درجے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اور تقریباً ہر مسجد مسلح کے اندر مکتب کا سلسلہ جاری ہے الحمد اور ایک وقت تھا کہ لوگ مسلمانوں کے دیکھنے میں ترستے تھے ابھی الحمد للہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے جو مستورات ہیں الحمد للہ وہ حجاب و برقعے کے ساتھ نظر آئیں گے لوگ سنت لباس میں نظر آئیں گے الحمد للہ اذانیں مسجدوں میں ہو رہی ہے اور نظر آئے گا ایسے کہ بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں ہندوستان پاکستان کی جماعتیں جاتی ہیں اور جماعتیں تو خوب جاتی ہیں الحمد اس لیے کہ فیجی ایسا ملک ہے کہ وہاں اون ارائیول ویزا ہے تو ان ممالک سے جماعتیں خوب جاتی ہیں تو کارگزاری بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم انڈیا یا پاکستان کے کسی ایسے ملک کے اندر آ گئے جہاں ہمیں مسلمان نظر آ رہے ہیں اور الحمد بہت زیادہ بہت تیزی سے اللہ تبارو تعالیٰ نے اس ملک کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے اور ہمیں نظام الدین مرکز سے تقاضا ملا ہے چونکہ فیجی کے لوگ اکثر نیوزی لینڈ کے اندر ہے آسٹریلیا کے اندر ہے امریکہ کینیڈا کے اندر ہے تو جماعتیں بھیجنے کا ہمیں پوری اجازت دی ہے کہ جتنی جماعتیں بنے ان ممالک میں جماعت کو بھیجا جائے اور فیجی کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے جزیرہ ہے جیسے کری بات ہے سولمن آئلینڈس ہے ونواتو ہے ٹونگا ہے ان جماعت ان علاقوں میں ان ملکوں میں فیجی سے جماعتیں جاتی ہے اور ہمیں یہ تقاضا ملا ایک جماعت وہاں جائے دوسرے آنے سے پہلے اس کو بھیج دیا جائے دوسری جماعت ابھی ہمارے مدرسے کے اندر جو کیری بات جو ایک ہے آئیلینڈ ہے چھوٹا سا جہاں پر کل آبادی سکسٹی تھاؤزینڈ ہے تو اللہ نے مجھے بھی موقع دیا وہاں جانے کے لیے پہلی جماعت ہم پہنچے ابھی سے تین سال پہلے تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا ابھی اس وقت ہنڈریڈ ٹوینٹی مسلمان ہیں نیا مسلمان اور ایک مسجد بنی وہاں اور وہاں کے بارہ طالب علم کو ہم نے مدرسے میں لایا ہے اور وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے وہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے وہاں دیکھیں گے وہ ایسا ملک ہے کہ وہاں اس ملک کے اندر گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں کوئی بھی جانور گوشت کھانے کا نہیں ملے گا نہ بکرے نہ گائے نہ مرغی اور لیکن وہاں دیسی مرغی جو ہے یہ ہے الحمد لیکن وہاں کے لوگ اسے کھاتے نہیں عیب سمجھتے اس کو کیوں کھانا اور ہم ہماری جماعت جب وہاں پہنچی تو ہمارے پیسے کے مطابق دو ڈالر میں ایک دیسی مرغا ملتا تھا اور انڈا اگر آپ کو کھانا ہے تو انڈا چھ ڈالر کا ڈزن ملتا تھا انڈا مہنگا ہے اور مرغی جی تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس کو کھاتے نہیں تھے تو ہماری جماعت تھی تو چلو دو ڈالر میں مرغی جگ مل رہا ہے تو خوب وہ کھاتے تھے وہ لوگ عجیب سمجھتے تھے یہ کیا کھا رہے اس کو جی۔ یہ سب کے لیے تشکیل کر دیا <laughs> اچھا، اور اس لیے چلو الحمد للہ تو کیری بات ایسی جگہ وہاں گوشت نہیں ملے گا اور کوئی سبزی نہیں ہے سبزی کوئی بھی نہیں ہے گوشت کچھ بھی نہیں وہاں کے لوگ ہاں وہ لوگ جو ہے وہاں ناریل جو ہے کوکنٹ اس کو پانی پیتے ہیں اس کے گری کو کھاتے ہیں اور عجیب ہے بتاؤں مچھلی جو ہے وہ کچے مچھلی کھاتے ہیں ان کا کھانا ہے سمندر سے پکڑتے ہیں بس اس کو صاف کر کے وہ کھا لیتے ہیں اور ناریل کا پانی پیتے ہیں اور گری کھاتے ہیں یہ ان کا کھانا ہے اور کبھی کوئی شکایت نہیں ہے صحت مند ہے الحمد اور ملک میں رہ رہے ہیں ابھی تیزی سے وہاں اسلام کے بہت بڑھتی ہو رہی ہے الحمد للہ ہاں میں بتا رہا تھا کہ اس ملک کے اندر جہاں لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہاں اسلام کہاں آئے گا ابھی مسجد ہے اور عورتیں وہاں حجاب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور یہ محنت کس کی ہوئی ہے کہ جو جماعتیں جاتی ہیں وہاں یہ ہو رہی ہے الحمد للہ اور وہاں کے جو بچے ہیں مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں بہت شوق ہے ان کو پڑھنے کے لیے اور جب میں آ رہا تھا تو مجھے ایک درخواست کیا تھا انہوں نے کہ چونکہ ان کی زبان ان کے اپنا زبان ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں جو نحو صرف کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ بیچارے انگریزی پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہہ رہے وہ کتاب لے کر آنا ان کو کہیں سے پتا چل گیا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر یہ کتابیں شاید انگریزی زبان میں چھپی ہوئی ہوگی تو کہہ رہے وہ کتاب لے کر آنا میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو میں نے بلاج سے عرض کیا تھا کہ مجھے آج ایسے کتب خانہ میں لے کے جائیں تاکہ جہاں یہ جو چھوٹی کتابیں جو انگریزی میں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے تاکہ وہ نحو صرف پڑھنے کے بڑے شوق ہیں اور پڑھ بھی رہے الحمد ان کے لیے ان انشاءاللہ لے کر جاؤں گا آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ سورج جیسے وہاں سے پہلے نکلتی ہے پہلی اذان وہاں ہو رہی ہے اور وہاں سے دین پھیلے گا پوری دنیا کے لیے ان اللہ یہ محنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر دین پھیلے گا انشاءاللہ میں ایک بات بتا دوں آپ کے ہمارے یہاں ایک ملک ہے جو ہے جزیرہ ہے جسے کہتے ہیں فلوٹنگ آئلینڈ میں یہ بات اس لیے آپ سے رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کو نیت کرے دین کے نسبت سے انشاءاللہ اللہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے ایک جزیرہ ہے شاید یہ مسجد کے جتنے حدود ہے وہ آئلینڈ پانی پہ تیرتی ہے فلوٹ ہوتی ہے اس پہ درخت ہے گھاس ہے سب کچھ ہے اور زمین کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے تو نظر فرق میں نظر نہیں آئے گا کچھ آہستہ آہستہ خود ہٹ کر جیسے بوٹ کشتی ہوتے نا دور سے ہو کر آ کر پھر آئے اس پہ درخت گھاس سب کچھ ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کیا بھائی یہ کیسے ہوتا ہے بس ہم تو یہ سمجھ رہے اللہ کی قدرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہی چلا رہے زمین کو پانی میں تیرا رہے لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں گھوم گھام کر ایک گھنٹہ بعد دوبارہ آ جاتا بغیر نہ انجن ہوتا ہے چلانے کے لیے بوٹ کا نہ کچھ خود بخود آ جاتا ہے یہ ہے فلوٹنگ آئلینڈ کہتے ہیں اسے جی تو ایسے ایسی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض جگہ پر رکھی ہوئی ہیں میرا تو یہ تمنا ہے کہ آپ حضرات جو ہے جماعتیں تشکیل کرے الحمد جماعت بنا کر آئیں ساؤتھ افریقہ کی ایک جماعت پہلی گئی ہوئی تھی الحمد للہ وہاں مستورات کی جماعت تھی آ کر کام کی الحمد لوگ بہت تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور جیسے وہاں سے سورج نکل رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ ویسے دین پھیلے گا پورے عالم کے لوگوں کے لیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے شکریہ جزاک اللہ خیر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مجھ سے پہلے مولانا برہان صاحب نے اچھے لوگوں متقیوں کے ساتھ رہنے اور ان کی برکات کو حاصل کرنے کے متعلق آپ حضرات کو نصیحتیں اور ہم سب کو نصیحت سنائی اس کے بعد حضرت مولانا خالد صاحب وہ اپنے مدرسے کے محتمم ہیں انہوں نے آپ کے سامنے فی جی کے حالات سنائے اور کسی زمانے میں فی جی میں ہندوستان کے علاوہ گجرات کی بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن ہمارے لوگوں کی عادت ہے یہ سوچتے ہیں کہ مستقبل اور آنے والا زمانہ ایسے ملک میں گزرے جو انگریزوں کے اور گوروں کے ماتحت ہو تو وہاں زیادہ سہولتیں اور آسانیاں ملتی ہیں پینشن ملتا ہے بوڑھا ہو جائے تو اس کو رعایت ملتی ہے اور وظیفہ ملتا ہے بچوں کو ملتا ہے تو اس لیے بہت سارے حضرات نے فجی کو چھوڑا اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا امریکہ اور کینیڈا چلے گئے اور اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت ہوگی تاکہ وہاں دین کے پھیلنے کا اور دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے جو پرانے لوگ گئے تھے اگر وہ سب موجود ہوتی فجی میں تو غالباً وہاں لاکھوں مسلمان ہوتے لیکن بہت سارے حضرات بلکہ اکثر چلے گئے اور کچھ باقی ہیں پھر آپ حضرات کے سامنے کی کی کارگزاری بھی سنائی یہ سکندر ذلقرنین جن کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا کہ وہ مطلع الشمس میں پہنچ گئے جہاں سی سورج طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد مغرب الشمس پہنچ گئے جہاں سے جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو بہت سارے محققین کا خیال یہ ہے کہ مطلع شمس کے رباتی میں ہے اس لیے کہ بالکل مشرق میں ہے اور خط استوا پر ہے اور خط استوا میں یہ قانون ہے کہ تقریباً دن رات برابر ہوتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ایک ہوتی ہے تقریباً اور غروب ہونے کی جگہ بھی ایک ہوتی ہے اب ہم ساؤتھ افریقہ میں ہیں جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے بالکل ہمارے سامنے سے جیسے ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سردی کا موسم ہوتا ہے پھر جہاں سورج جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ بالکل ہمارے سامنے نہیں ہوتا بلکہ بہت دور اس طرف ہوتا ہے یعنی یہاں کہیں گے کہ جانب شمال میں ہوتا ہے شمال مشرق میں اور یہی حال غروب کا ہوتا ہے لیکن جو علاقے خط استبا پر باقی ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا بارہ مہینے سورج طلوع ہونے کی جگہ تقریباً تقریباً ایک ہوتا ہے تو مطلع الشمس وہی ہونا چاہیے جہاں تقریباً ہر جگہ ہر موسم میں سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ کیری بات ہی ہو سکتا ہے اور پھر مغرب الشمس جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں سورج طلوع ہوا تھا اس سے بارہ گھنٹے بنتے ہوں گیارہ بارہ گھنٹے اور خط استوا میں تو بارہ گھنٹے ہی تقریباً ہوتے ہیں دن بارہ گھنٹے دن ہوتا ہے تقریباً ہر موسم میں ساڑھے گیارہ بارہ اس طرح تو وہ جہاں سے سورج طلوع ہوا تھا وہاں سے ہم بارہ گھنٹے کا حساب لگا دیں تو یہ central Africa central Africa Gambia وغیرہ اور اس کے اطراف میں جو ممالک ہیں اور سمندر کے ساتھ ہیں وہ مغرب و شمس بنتا ہے تو سکندر ذوالقرنین جہاں جہاں جاتے تھے دین کو لے کر جاتے تھے دین کے پھیلانے کے لیے جاتے تھے جیسے وہ دین کے پھیلانے کے لیے گئے تھے اس لیے ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اپنی تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر محنت کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں پر محنت کرنے کی نیت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتے اور برے کاموں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جہاد ہو بحری جہاز جس کی دو منزلیں ہوں ایک منزل سمندر میں یا دریا میں ڈوبی ہوئی ہو اور دوسرا طبقہ اور دوسرا حصہ اوپر ہو نیچے والے لوگ جو پانی میں ڈوبی ہوئے جا رہے ہیں وہ اوپر والے حصے میں آتے ہیں پانی لینے کے لیے کیونکہ پانی اوپر کے حصے میں ہے نیچے کا حصہ تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے اوپر آتے ہیں اور پانی لیتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں تو اوپر والے لوگ ان کے آنے جانے کی وجہ سے تنگ آ گئے تکلیف ہوئی بار بار یہ لوگ آتے رہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں ان کو من کرنا چاہا نیچے والوں نے سوچا اوپر والے ہمیں برداشت نہیں کرتے تو ہمیں اس کشتی میں اور اس جہاز کے اندر نیچی سوراخ کرنا چاہیے تاکہ سوراخ سے ہم پانی لے لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے <clears throat> نیچے والوں کے ہاتھ کو نہیں پکڑا اور ان کو منع نہیں کیا تو نیچے والی بھی ڈوب جائیں گے اوپر والی بھی ڈوب جائیں گے اور اگر کیا ان کے ہاتھ کو من روکا <clears throat> سب بچ جائیں گے دین کے کام اور دین کی محنت کی یہی مثال ہے کہ جو دوسروں کے اوپر محنت کرتے ہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی بچ جاتے ہیں اور یہ خود بھی بچ جاتے ہیں اور اگر یہ دوسرے لوگوں کو اچھے راستے پر نہیں لگائیں گے تو یہ بھی برباد ہو جائیں گے وہ بھی برباد ہو جائیں گے جب بربادی آئے گی تو پھر سب پر آئے گی آخرت کی بربادی بھی سب پر آ جائے گی دنیا کی بربادی بھی سب پر آ جائے گی ماحول خراب ہو جائے گا سارے معاملات خراب ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں دوسروں پر محنت کرنا اور اپنے اوپر محنت کرنا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے پہلے زمانے میں بہت پہلے زمانے میں جب مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ جماعت کی بنیاد نہیں پڑی تھی یہ محنت یعنی دوسروں کو بچانے کی محنت اور خود اپنے آپ کو بچانے کی محنت صوفی حضرات کرتے تھے صوفی حضرات جو خانقاہوں میں ہوتے تھے ان خانقاہوں میں غریب لوگ بھی آتے تھے امیر لوگ بھی آتے تھے دن رات ان کے ہاں لنگر چلتا تھا خانقاہ چلتی تھی لوگ کھاتے رہتے تھے اور جہاں وہ رہتے تھے اس کو وہ درگاہ کہتے تھے ایک بندرگاہ ہے ایک درگاہ ہے بندرگاہ اس کو کہتے ہیں جہاں ساحل پر کشتیاں رکتی ہوں لوگ آتے جاتے ہوں اس کو بندرگاہ کہتے ہیں فورٹ تو بندرگاہ کا مطلب یہ ہے وہ در دروازی کی جگہ جو بند ہو بندرگاہ بند کے منے بند در کے منے دروازہ گاہ کے منی جگہ تو بندرگاہ کو بند رکھتی تھی تاکہ باہر کی فوج حملہ نہ کرے اور تاکہ اندر کے لوگ چوری کرنے کے لیے نہ آ جائے اس لیے کہ بندرگاہ پر باہر سے سامان آتا تھا ہر قسم کا سامان وہاں محفوظ ہوتا تھا پھر مالک آ کر لے جاتے تھے اس کے دروازے کو بند رکھتے تھے اور ایک بزرگوں اللہ والوں کی جگہ ہوتی تھی اس کو بند درگاہ نہیں کہتے تھے ان کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا اس کو درگاہ کہتے تھے دروازہ ہے اور کھلا دروازہ ہے جس وقت جو آئے آ جائے کھائے پیے اور صبح شام وہاں اللہ کی ذکر اللہ کا ذکر ہوتا تھا صبح شام وہاں دین کا کام ہوتا تھا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے اور بار بار ہم نے سنا ہے ایک شخص اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا اس کے لیے سامان کی ضرورت تھی اور وہ غریب آدمی تھا اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں لیکن اتنا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا دوں گی جیسے کوئی کپڑا ہو اور اس کے اوپر بیل بوٹیاں نقش و نگار بنا دوں گی بہت خوبصورت اس میں کیا کیا نقش و نگار میں بنا دوں گی اس کپڑے کو آپ لے جائیں اور جو ہمارے علاقے کا بادشاہ ہے اس کے پاس لے جائیں کسی طرح اس سے ملاقات کریں اس کے سامنے یہ ہدیہ پیش کریں آپ کو وہ کچھ انعام دے دیں گے اس انعام سے ہمارے گھر کا کام چل جائے گا اس نے بنایا اور وہ لے گئے بادشاہ سے ملاقات کی کسی طرح اس کے سامنے ہدیہ پیش کیا اس نے کہا بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے اس کی قیمت اس پر کتنا خرچہ ہوا اس نے کہا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا اور یہ بتانے کی چیز بھی نہیں ہے یہ تو آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں اس نے کہا جب قیمت نہیں بتاتے تو لے جاؤ راستے میں چل رہا تھا بہت مغموم اور غمزدہ تھا پریشان تھا کسی نے اس سے کہا تم تو بہت متفکر اور مغموم اور غم میں پریشانی میں لگ رہے ہو اس نے کہا کس سے یہ ہوا اس نے کہا تم کو بادشاہ معلوم نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ وہ بادشاہ ہے ان کے پاس لے جاؤ بغداد چلے گئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اصل میں تو گیلان ہے گیلان ایران میں ہے وہاں سے بغداد جو علم کا مرکز تھا منتقل ہو گئے تاکہ وہاں دین کی خدمت زیادہ ہو جائے شہروں میں دین کی خدمت زیادہ ہوتی ہے دیہات میں اتنا موقع نہیں ہوتا زیادہ لوگ نہیں ہوتے اس وجہ سے حافظ ابن حجر کلانی ہسکلان کے رہنے والے ہیں ہسکلان ایک چھوٹی بستی ہے آج کل اسرائیل میں واقع ہے وہاں سے چھوڑ کر قاہر اور مصر آئے تاکہ دین کی خدمت کریں ہمارے لوگ تو شہروں میں اس لیے آتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ سہولتیں آسانیاں ملیں گی وہ شہروں میں اس لیے آتے تھے تاکہ دین کی خدمت زیادہ کریں ہم تو کہتے ہیں وہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہے فلان چیز نہیں فلان چیز نہیں اس لیے شہروں میں آتے ہیں اس زمانے زمانے میں تو آدمی شہر میں آ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسی طرح علامہ عینی بدر الدین عینی جو بہت بڑے محدث تھے اور بخاری شریف کی شرح لکھی اور کتابیں لکھی ہیں <coughs> وہ اصل میں عین تاب کے تھے اور عین تاب ترکی میں ایک شہر ہے پرانے زمانے میں وہ شہر شام میں تھا آج کل ترکی میں واقع ہے <coughs> اور وہاں سب حفی لوگ ہیں تاب میں تو میں سوچ رہا تھا کہ آئینی اتنے پکے حنفی کیسے ہیں قاہرہ میں رہتے ہیں اصل میں وہ عین تاب کی تھی اس شہر میں ہم گئے ہیں عین تاب میں اور وہاں ایک کردی امام کی پیچھے ہم نے نماز پڑھی کردی تھا کردی شافی ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہاں سب حنفی ہے تو اس لیے وہ بھی حنفی طریقے پر نماز اور دعا اور سب کچھ کرتے تھے پھر انہوں نے اپنے اپنی مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا تھا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا پڑھاتے ہیں امام صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم شرجامی پڑھاتے ہیں ایک طالب علم سے میں نے پوچھا شرجامی آپ پڑھتے حاصل محصول سمجھ میں آیا اس نے کہا بہت مشکل ہے حاصل محصول ایک بحث سے شرجامی میں اور مشکل مشکل کتابوں کے نام لیے کہ ہم یہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو عینی عین تاپ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے منتقل ہو گئے قاہرہ کیونکہ شہروں میں علم کی زیادہ خدمت ہوتی تھی اور جہاں دیہات میں ضرورت ہو تو پھر دیہات جانا چاہیے اس لیے کنز کنز کی ابتدا میں ہے الحمد للہ اعز العلم فی الاعصار فی الامصار اللہ نے ہر زمانے میں علم کو عزت دی ہے اور شہروں میں علم کا مرتبہ بلند کیا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بغداد منتقل ہوئے اپنے وطن کو چھوڑا شیخ عبد القادر جیلانی وہاں اپنے سلسلے کا کام کرتے تھے اور جو چار سلسلے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما وغیرہ میں مشہور ہیں ان میں ایک سلسلے کے امام تھے وہ قادری سلسلے کے امام تھے نقش بندی سلسلہ چشتی سلسلہ سہروردی سلسلہ اور قادری سلسلہ اس میں قادری سلسلے کے وہ امام سمجھے جاتے تھے اور پک کے موحد تھے توحید کی اوپر بہت زور دیتے تھے اور یہ جو ہمارے سلسلے ہیں قادریہ ہے نقش بندیہ ہے سب سلسلوں میں اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کو پہنچے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو ذکر کی کثرت ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو اور شریعت اس کے لیے طبیعت بن جائے شریعت اس کے لیے عادت بن جائے جیسے عادت کا کام جب تک آدمی نہ کرے آرام نہیں ملتا کیونکہ عادت ہے اسی طرح شریعت پر عمل عادت بن جائے بس جب عادت شریعت عادت بن گئی پھر آدمی کو آرام نہیں ملے گا جب تک شریعت کا کام اور عبادت نہ کرے تو شریعت کل عبادت اور شریعت آدمی کے لیے کل عادت عادت کی طرح بن جائے تو قادری سلسلہ مستقل سلسلہ ہے اور اس میں دوسرے اذکار کے متعلق طرح اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی سلسلے میں ہو کا ذکر بھی ہے ہو اور یا ہو اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور روح المعانی کے مصنف علامہ محمود آلوسی جو خود بھی تصوف کے سلسلے سے منسلک تھی انہوں نے لکھا ہے کہ صوفی حضرات فرماتے ہیں صوفی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے یہ اصل میں ہو تو ہوا اور ہوا کا مطلب اللہ ہوا اللہ تعالی کے لیے اللہ کے نام میں سے ایک نام وہ کہتے ہوا بھی ہے لا إله إلا هو الحي القيوم وقل هو الله أحد هو الله أحد كتي هو الذمير هو يا هو اسم ظاهر هو صوفي كتي هو اسم ظاهر هي اسم ظاهر هو يا ذمير هو تو هو كمطلب الله اور اللہ کے لیے غائب کا لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں سے غائب ہے غائب ہے اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت اور ذات کیسی ہے کس طرح ہے وہ چیز ہم سے غائب ہے ہمیں معلوم ہی نہیں اس لیے صوفیہ کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے اللہ تعالی کی پہچان یہی ہے اللہ تعالی سمجھ میں تو آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پورے کارخانے کو اور پوری فیکٹری کو پوری دنیا کو چلانے والا اللہ تعالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور ابو نواز کا شاعر ہے اور کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تھا ان کے مرنے کے بعد اور کہا آپ نے تو بڑی آزاد زندگی گزاری تھی آپ کیسے ہیں اس نے کہا میری مغفرت ہو گئی مجھے جنت مل گئی کہنے لگے کیسے کہا میں نے جو دو تین میں نے ایک قصیدہ کہا تھا اس قصیدہ کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی اور میری مجھے میری لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اس قصیدے میں یہ بھی ہے تأمل فی ریاض الورد بنظر الى آثار ما صنع الملیک عیون من لجین سابقات على احدابها ذهب سبیک على قذب الزبرجد شاہدات شاہدات بأن الله ليس له شريك تأمل في رياض الورد آپ گلاب کی پھول اور دوسری پھولوں میں ذرا سوچ تو لو اور دیکھ لو الا آثار ما صنع الملیک اللہ جو سب کے بادشاہ ہے اس نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں ہماری مولانا نے ابھی بتایا کہ وہاں ایک جزیرہ ہے جس جزیرے میں آپ بیٹھیں گے تو ایک گھنٹے کے اندر وہ گھوم جائے گا اور پھر آ جائیں گے جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین یوں گھومتی ہے جیسے چکی گھومتی ہے زمین یوں گھومتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں جیسے ہم طواف کرتے ہیں جیسے ہم طواف کرتے اسی طرح وہ کہتے ہیں زمین گھومتی ہے ایک مرتبہ میں پاکستانیوں کے ساتھ حج میں گیا تھا اکثر تو یہ ہمارے جو افریقی دوست ہیں تو شروع سے ہمیں ہماری دوستی ان سے ہے تو ان کے ساتھ حج اور کے لیے جب کبھی جاتے تھے تو یہاں سے جاتے تھے چالیس پینتالیس سال تھے ان حضرات سے ہماری دوستی ہے حضرت مولانا قاری رفیق صاحب سے بھی تقریباً چالیس بیالیس پینتالیس سال کی دوستی ہے تو ان کے ساتھ جانا ہوتا تھا لیکن ایک مرتبہ اہلیہ اور والدہ کو حج پر لے جانا تھا تو پاکستان سے گیا تھا یہاں سے پاکستان گیا پاکستان سے حج کے لیے آیا تو ہماری جماعت میں کچھ پروفیسر اور کچھ ایڈوکیٹ انجینئر وغیرہ تھے پاکستانی تو ایک نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے خواہ مخواہ کیوں چکر لگاتے ہیں طواف کا چکر اور یہ صفا مروا میں کیوں دوڑتے ہیں خواہ مخواہ تلاوت کرتے ہیں یہ سمجھ میں آتی ہے نماز پڑھتے ہیں یہ سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے ذکر کرتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے دروج شریف پڑھتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا طواف کا مخواہ چکر لگاتے ہیں تو اس کی فلاسفی کیا ہے وہ ان کی ان زبان میں ان لوگوں کی زبان میں یہ ہوتا ہے اس کی فلاسفی کیا ہے تو میں نے کہا دیکھو اس کی فلاسفی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو طواف کرتے ہیں یہ اس طرح ہے جیسے زمین گھومتی ہے کوئی کہ آپ یہ عہد اور پکا وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے گول زمین ہے گھومتی ہے اور میں بھی گھومتا ہوں تو یہ نیت میں کرتا ہوں کہ پوری زمین میں جو گول زمین ہے اس میں میں اللہ کی دین کی محنت کروں گا اس میں یہ اشارہ ہے کہ دین کی محنت پوری دنیا میں کروں گا جیسے آپ نے یہاں پورا چکر لگایا تو یہ زمین بھی اسی طرح گھومتی ہے سائنسدان ہیں زمین گھومتی ہے اور اس کے لیے پوری دنیا کا چکر ہے جیسے مولانا فرمایا کہ رباتی بھی جانا چاہیے امریکہ بھی جانا چاہیے آسٹریلیا بھی جانا چاہیے ہر جگہ جانا چاہیے دین کے لیے میں نے کہا یہ صفا مروہ میں جو چکر لگاتے ہیں وہ گول چکر نہیں ہے وہ وہاں سے وہاں تک اور یہاں سے وہاں تک گول نہیں ہے وہ اور صفا مروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنا ہے بلکہ حضرت حاجرہ کی یاد تازہ کرنا ہے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کی پانی اور رزق کے لیے صفا سے مروا اور مربا سے صفا تک دوڑ لگائی تھی پوری دنیا کی دوڑ نہیں لگائی گول نہیں اس میں اشارہ ہے کہ رزق کے لیے محنت کریں گے لیکن یہ نیت نہیں کریں گے پوری دنیا میں رزق کے لیے گھومنا ہے ضرورت کے وقت یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ضرورت کے لیے بس یہ تو بات چل رہی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کہ اس نے تحفہ تیار کیا حدیہ تیار کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی اور پھر میں نے کہا کہ ایک بندرگاہ ہے ایک درگاہ ہے تو بند درگاہ کے مانے وہ جس کا دروازہ بند ہو اور یہ بندر کو بھی اس لیے بندر کہتے ہیں کہ جہاں کثرت سے بندر ہوتے ہیں تو وہ آتے تھے گھروں میں روٹی مل جائے تو روٹی کھاتے تھے روٹی تو کھاتے ہیں آپ لوگ ڈالتے ہیں پھل ہوتے تھے تو پھل بھی کھاتے تھے اور چیزیں گھر میں کھانے پینے کی ہوتی تھی تو چاٹ لیتے تھے تو اس لیے لوگ کہتے دروازہ بند کرو بندر دروازہ بند کرو بندر آ جائے تو اس کا نام لوگوں نے لکھا بندر جو بزرگوں کی جگہ ہوتی ہے اس کا نام ہے درگاہ دروازے کی جگہ بہت بڑی دروازے کی جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں لوگ کھاتے پیتے ہیں اس لیے ذکر کی اپنی برکات ہے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ فراخی دیتے ہیں ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتے ہیں ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو صاف کرتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور پھر میں نے کہا کہ ان کے ہاں ہو کا ذکر چلتا ہے تو وہ کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مراد ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتے غیب ہے غائب ہے غیب ہے اللہ تعالی کی ذات اور حقیقت تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے پھر صوفیہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات اور حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے کہتے ہیں یہاں تین معرفی جمع ہو گئے پھر بھی اللہ تعالی کی ذات تک ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی اور اللہ کی ذات کو ہم نہیں پہچان سکتے ہو اس کے اوپر الفلام کو داخل کر دیا الفلام کو داخل کیا ہوا خود ضمیر معرفہ الفلام کو داخل کر دیا معرفہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور نام بنایا معرفہ تین معرفے جمع ہو گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے یہ جو لوگ صفات میں جھگڑتے ہیں یہ بے وقوفی کی بات ہے صفات کا مسئلہ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں بہت کمزور مولوی ہوں طالب علم لیکن صفات کے مسئلے میں سینکڑوں کتابیں میں نے پڑھی ہیں لیکن آدمی سوچتا ہے میں جہاں سے چلاتا وہاں آ گیا ہوں بس ایک قدم آگے نہیں بڑھا اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات کو کون پہچان سکتا ہے یاد اللہ فوق عید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ لوگوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیا حقیقت ہے اور ہاتھ ہے یا کچھ اور ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے اور اب لوگ اس مسئلے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اگر ید اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ کر دیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہاتھ کا ترجمہ کیوں کر دیا ہمارے سب اکابر نے کیا ہے ہم بھی کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہاتھ کا ترجمہ حضرت شاہ مولانا انور شاہ کشمیر رحم اللہ نے آرفیشلی میں اس پر بحث کیے ہاتھ اور ہم ہاتھ کا ترجمہ کریں گے جتنے ہمارے اکابر کے ترجمے ہمارے سامنے ہیں سب دیکھ لیں ید کا ترجمہ ہاتھ کرتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سے ان کے ہاں یا ہو اور ہو یہ ذکر بھی قادریہ کے ہاں چلتا ہے ہمارے ہاں تو نہیں چلتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے ملاقات ہوئی ان کے سامنے ہدیہ پیش کیا تو حضرت نے بغیر کچھ بتلانے کے فرمایا کہ بھائی آپ گھر واپس کب جائیں گے کتنے دن رہیں گے تو انہوں نے بتایا میں اتنے دن رہوں گا فرمانے لگے جس دن جانا ہو تو بتا دے بتلایا تو فرمایا دیکھو وہ تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے تھیلا اس تھیلے کے اندر دراہم اور دنانیر ہے درہم جو چاندی کا بنا ہوا ہوتا تھا اور دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس میں بھری ہوئے ہیں آپ جتنے لے سکتے ہیں وہاں سے لے لیں انہوں نے تھیلا کھولا اور جتنے ان کو چاہیے تھے کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں جتنے لینے تھے لے لیے اور چلے گئے اس لیے کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قل اندر کی بار گاہ میں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں صوفیہ حضرات نے یہ کام بہت بہترین طریقے پر کیا تھا اس کے بعد تبلیغی حضرات یہ کام کر رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کابل کے رہنے والے تھے اور سرہن دین کی خدمت کے لیے گئے کو علاقہ دین کی محنت کے لیے بہت اچھا تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا جو بہت بڑا کام تھا اکبر بادشاہ آیا اور مولویوں سے بدزن ہوا یا ہمارے مولوی حضرات بھی کبھی کبھی بے فائدہ لڑائی لڑتے ہیں بے فائدہ جس کی وجہ سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر اختلاف ہو اختلاف کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے حکمت کے ساتھ خود حدود میں رکھے لوگوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانا یہ بالکل نامناسب ہے خصوصاً اس زمانے میں اس لیے کہتے ہیں اکبر مذہبی آدمی تھا لیکن جب اس کے دربار میں مولوی لڑنے لگے بدزن ہو گیا اور دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ فیضی ابو الفضل فیضی ابو الفضل اور فیضی اور ان کا باپ ملا مبارک یہ سب شیعہ تھے وہ اکبر پر مسلط ہوئے اور یہ تو اس سے نہیں کہہ سکے تم شیعہ بنو لیکن اس کو دین سے ایسا ہٹایا کہ اس نے اپنا دین بنایا دین الہی اس کا نام رکھا میں آراج کا انکار کیا کہا دیکھو میں دو پاؤں پر کھڑا ہوں مجھے دیکھو لوگوں نے دیکھا پھر کہا دیکھو میں ایک پاؤں پر کھڑا ہوتا ہوں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہیں پھر کہا میں دونوں پاؤں اٹھاؤں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر معراج پر کیسے گئے اعوذ باللہ اتنی چھوٹی سی عقل اوپر آدمی اوپر پرندہ تو اڑتا ہے اور لوگ کہتے تھے یہ پرندہ بھی ہماری طرح ہے ہم پرندے کی طرح ہے ہم بھی جاندار ہے وہ بھی جاندار ہے حیوان ہم بھی ہے وہ بھی ہے حیوان جو ہم ہے وہ جانور کے معنی میں نہیں یا جاندار کے معنی میں ہے تو وہ پروں کے ذریعے سے اڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا سورج کی عبادت ہوتی تھی ان کے پہا ان کے پاس اور سورج کی پتہ نہیں ہزار نام ہندوؤں سے لے کر ہزار نام اس کا وظیفہ پڑا جاتا تھا سورج کی عبادت ہوتی تھی اس کی مجلس میں اس کے دربار میں ہندو مسلمانوں کو ایک کر دیا تم ایک ہو کوئی فرق نہیں ہے تو آگرہ میں بعض مسجدیں ہیں جس میں آدھی مسجد ہے اور آدھا ہندو کا عبادت خانہ ہے گردوارا ہے اور یا جو ہندوؤں کا مندر ہے مندر اور مسجد ایک جگہ سورج کی عبادت ہوتی تھی مولانا فرماتے ہیں بہت سارے لوگ سورج کو دیکھ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں ڈربن میں آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت ہندو سمندر کے کنارے پر آتے ہیں اور سورج کی طرف منہ کر کے سورج کے سامنے جھکتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں سورج کی عبادت کی مثال فرماتے ہیں سورج یہ ہمارے لیے پکانے والا ہے فصلوں کو پکاتا ہے پھلوں کو پکاتا ہے گھاس کو پکاتا ہے یہ تو ہمارے لیے باورچی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باورچی بنایا طباخ اور پکانے والا بنایا اس کی ہم عبادت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خادم کی عبادت شروع کریں جس کو اللہ نے ہمارے لیے خادم بنایا سورج ہمارا خادم چاند ہمارا خادم ستارے ہمارے خادم زمین اور آسمان سب ہمارے خادم اور ہم دین کے کام کے لیے ہے عبادت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے فقہا کا مذاق اڑاتا تھا اکبر بادشاہ اور کہتا تھا فلان جولاہے نے یہ کہا ہے فلان کمہار نے یہ کہا ہے قدوری قدوری کو کمہار کہتا تھا اور مشتحد ہونے کا دعوی ابو الفضل اور فیضی نے کہا تم تو مشتحد ہو اس نے مشتحد ہونے کا قدمے تو مشتحد ہوں میں مسائل بناؤں گا پھر اب الفضل اور فیضی مردود نے ان سے کہا یہ فیضی بہت بڑے عالم تھے لیکن گمراہ تھے سب سے پہلے تفسیر بے نقط انہوں نے لکھی پوری قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اور تفسیر میں ایک نقطہ نہیں اس کا نام تفسیر بے نقط ہے تفسیر فیضی اور چھپے ہوئے ہیں موجود ہیں ہمارے مدرسے میں بھی موجود ہے اور اس کی فارسی کی شاعری ایسی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے تو اکبر بادشاہ سے کہا تم مجتہد ہو بہت اچھی بات ہے لیکن مجتہد تو جمع پڑھائے گا تو کہا اکبر آپ جمع پڑھائیں گے اب ہر ایک آدمی کی لائن ہو تو آدمی اپنی لائن پر چل سکتا ہے دوسری کی لائن پر تو نہیں چل سکتا بادشاہ ہے بہت بڑے بہادر تھے سب کچھ ہے لیکن مولوی کا کام تو نہیں کر سکتا تو کہتے جیسے وہ ممبر پر کھڑا ہوا تو کانپنے لگا کانپنے لگا اور اس کو اترنا پڑا آگے بھول گیا کہ میں کیا کہوں گا اور میں کیا پڑھوں گا بالکل لفن اور یہ نہیں ہو سکتے کہ آدمی ہر لائن کو سنبھالے اور ختنے پر پابندی لگائی شراب کی اجازت دی شراب پیا کرو لیکن پڑا مت کرو اور ایک جگہ آگرے سے باہر اس زمانے میں اور بعد میں اس کو اکبر آباد کہتے تھے اس سے باہر ایک جگہ بنائی اس میں موطا ہوتا تھا دو منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے کسی عورت کے ساتھ رہنا ہو تو وہاں ہوتا تھا اس یہ کام بھی کرایا داڑھی کو صاف کرنا ختنے پر پابندی شراب کی اجازت جتنا پیو